ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر لهم بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا پھر مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے تو اللہ انہیں کبھی معاف نہیں کرے گا